آج دنیا میں مختلف لوگ اپنے پیغامات دے رہے ہیں ان پیغامات میں وزن ڈالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں یہ اقوام متحدہ کا پیغام ہے یہ کوفی عنان کا پیغام ہے یہ دنیا کی سپر پاور کہلانے والی طاقتوں کا پیغام ہے یہ انسانی حقوق کے نام نہاد اداروں کا پیغام ہے مگر ان پیغاموں سے نہ زمین کو راحت ملی ہے نہ آسمان کو اللہ کی مخلوق کا کوئی مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا آگ جر رہی ہے مشرق کی طرف دیکھو آگ جر رہی ہے مغرب کی طرف دیکھو آگ جر رہی ہے انسان انسانیت سے محروم ہو رہا ہے اور جن لوگوں نے انسانیت کے پرچم کو تھامنے کی کوشش کی انہیں ذبح کیا جا رہا ہے کہیں فلسطین میں مسجد اقسا کے گرد کہیں افغانستان میں انسانی حقوق کے نام پر کہیں تاجکستان میں جمہوریت کے نام پر کہیں چیچنیا میں رشیا کے استحکام کے نام پر کہیں کوسوبو اور بوسنیا میں یورپ کے تحفظ کے نام پر اگر کوئی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا ہے اگر کوئی عزت لٹتی ہے مسلمان کی لٹتی ہے اگر کوئی گھر اجڑتا ہے مسلمان کا اجڑتا ہے اگر کوئی عبادت گاہ گرائی جاتی ہے مسلمان کی گرائی جاتی ہے ہم کس کا پیغام سنیں کس کا پیغام ہمیں مظلومیت کے اس اندھیرے سے نکال کے غلبہ دے گا ہماری کانفرنس ہمیں بتاتی ہے ہمیں ایک ایک پیغام کی طرف غور کرنا ہوگا یہ پیغام کسی انسان کا نہیں بلکہ انسانوں کو پیدا کرنے والے رب ذل جلال کا ہے جو انصاف کرنے والا ہے جو عدل کو پیدا کرنے والا ہے جو ایمان والوں سے رام کرنے والا ہے مسلمانوں اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو قرآن سے پوچھو کہ وہ تمہیں کیا پیغام دیتا ہے